اٹھارہ جون دو ہزار نو بروز جمعرات صفحہ نمبر بائیس قرآن آیات کا آخری جز پارہ نمبر دو رکو نمبر پانچ سورت الباقرہ آیت نمبر ایک سو ستر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہو ان سے اتبعو تم پیروی کرو ما اس کی جو اندر اللہ اتارا اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں بل نہ بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا علیہ ہی اس پر آبا انا اپنے باپ دادا کو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کا ایک رویہ بیان فرمایا کہ مشرقین سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بارے میں عقائد کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارا کے باپ دادا کا طریقہ انہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی وہی کے مقابلے میں زیادہ قبول ہے اسی سے ہمارے غیر مقلدین حضرات ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور اس کو پیش کر دیتے ہیں اس بات کے لیے تو دیکھیے کہ ہم بھی آپ کو حدیث پر عمل کی دعوت دیتے ہیں اور آپ حدیث پر عمل کی دعوت قبول نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام ابو حریف رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی مشرقین کی طرح سے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلنا ہے حالانکہ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کا طریقہ بیان فرمایا کہ وہ عقائد میں آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں کہ جبکہ ہم امام و رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید عقائد میں نہیں کرتے عقائد تو وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں دوسری بات یہ کہ یہاں ان کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی وہی کے مقابلے میں آبا و اجداد کی پیروی کرتے جبکہ ہم امام وحی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے نفس کے مطابق یا اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سمجھنے والے کی سمجھ پر اعتماد کریں اب اگر اپنی رائے کے مطابق عمل کریں اپنے نفس کے مطابق عمل کریں یا اپنی عقل کے مطابق عمل کریں گے تو یہ گمراہی ہے اور سمجھنے والے کی سمجھ پر اعتماد کریں گے تو اس میں ہدایت ہے تو ہم امام و حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نہیں کرتے بلکہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی سمجھ کے مقابلے میں ہم ان کی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں تو انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ان کی نظر وسیع ہے تو اس لیے ہم ان کی بات پر ان کی تحقیق پر ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی جب اس آیت کو پورا پڑھیں گے تو اس آیت کا جب بعد والا حصہ پڑھ لیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کے طریقے کی طریقے مشرقین کے طریقے پر گرفت فرمائی ہے اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی فرمایا کہ آوا لوگ اور کیا اگرچہ کانا ہوں آبا ان کے باپ دادا لا یا کہ وہ نہ عقل رکھتے ہوں شیان کچھ بھی کہ ان کو دین کی سمجھ نہ ہو کہ اگر وہ دین کی سمجھ یعنی عقل سے یہاں مراد دین کی سمجھ ہے اس لیے کہ بات دین کی ہو رہی ہے دین کی سمجھ نہ رکھتے ہوں کچھ بھی ولا یا کرونا اور اور نہ وہ ہدایت رکھتے ہوں کہ نہ وہ ہدایت پر ہوں اور نہ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں پھر بھی باپ دادا کی بات مانو گے تو اب اس سے ایک بات معلوم ہوئی اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دوسری جگہ اس جگہ لا یا قلون فرمایا اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے لا یا لمون فرمایا تو ان دو آیتوں کو سامنے رکھنے سے ایک نتیجہ معلوم ہوا کہ وہ آبا و اجداد جن میں تین صفتیں پائی جاتی ہوں دین کا علم دین کی عقل اور ہدایت کہ جس کی اعلی صورت تقوا ہے ہدایت آغاز ہے اور اس سے مقصود و مطلوب تقوا ہے تو معلوم ہوا کہ جس میں تین صفات پائی جاتی ہیں کہ دین کا علم رکھتا ہو یعنی قرآن و حدیث کا وسیع علم رکھتا ہو اور قرآن و حدیث کی سمجھ رکھتا ہو کہ اس سے مسائل نکالنے نتائج نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت اور تقوی کی سوا رکھتا ہو کہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے عوام کے رجحان کی وجہ سے اور اپنے مفاد کی وجہ سے خلاف حقیقت نتائج بیان نہ کرے جس میں یہ تین صفات پی جاتی ہوں وہ اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کی بات مانی جائے جب یہ بات یہاں بیان ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آبا و اجداد اگر دین کا علم نہیں رکھتے اگر ہدایت نہیں رکھتے اور دین کی سمجھ نہیں رکھتے تو ان کی بات ماننا معیوب ہے اور اگر آبا و اجداد دین کی سمجھ رکھتے ہوں دین کا علم رکھتے ہوں اور ہدایت پر ہوں تو ان کی بات نہ ماننا گمراہی ہے تو ہم امام حنیف رحمت اللہ علیہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں دین کی عقل رکھتے ہیں اور وہ ہدایت پر تھے اس پر علماء امت کا اجماع ہے تو لہذا ان کی بات نہ ماننا اور اپنی مرضی کرنا یہ گمراہی ہے تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی آیت کے اعتبار سے کہ تقریر حرام نہیں آبا و اجداد ان آبا و اجداد کی تقریر حرام ہے جو ہدایت پر نہ ہو اور جو آبا و اجداد ہدایت پر ہوں ان کی تقریر کو چھوڑ دینا یہ گمراہی ہے میں ایک سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو تقلید کے مخالف ہیں تقلید کے مخالف ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے طریقے پر ہوگی یا ان کے طریقے پر نہیں ہوگی لہذا جو غیر مقلد ہے اس کا بیٹا بھی غیر مقلد ہے تو اسے پوچھا جائے کہ غیر مقلد کیوں ہے اس لیے اس کا باپ غیر مقلد ہے تو یہ بھی غیر مقلد ہے تو اگر باپ دادا کے طریقے پر ہونا قابل گرفت ہے اور وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آیا سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ باپ دادا کے طریقے پہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ اگر باپ غیر مقلد ہے تو وہ باپ دادا کے طریقے پہ غیر مقلد نہ ہو بلکہ مقلد ہو جائے کہ اگر بیٹا بھی غیر مقلد ہوگا تو پھر وہ باپ دادا کے طریقے پر ہو گیا جب باپ دادا کے طریقے پر ہو گیا تو اس کا عمل قابل گرفت ہو گیا تو لہذا اگر واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ باپ دادا کو یہ نہیں دیکھنا باپ دادا کے بارے میں کہ ہدایت پر ہیں یا ہدایت پر نہیں بس یہ ہے کہ باپ دادا کی پیروی نہیں کرنی تو پھر غیر مقلد کے بیٹے کو غیر مقلد نہیں ہونا چاہیے بھائی غیر مقلد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سختی سے روک دے کہ دیکھو میرے بیٹے کہ باپ دادا کے طریقے پہ چلنا یہ گمراہی ہے تو میں کیونکہ غیر مقلد ہوں اس لیے تم غیر مقلد بنو گے تو یہ گمراہی ہے تو تم غیر مقلدیت کو چھوڑ کر مقلد ہو جاؤ پھر تمہارا جو بیٹا ہوگا وہ مقلد سے غیر مقلد بن جائے نہیں پھر آگے ہدایت کے بہت سے راستے ہیں کہ تم حنفی بنو گے اپنے بیٹے کو مالکی بنا دینا وہ اپنے بیٹے کو پھر شافی بنا دے وہ اپنے بیٹے کو پھر حملی بنا دے پھر وہ اپنے بیٹے کو حنفی بنا دے تو اس سے گمراہی سے بچنے کی صورت تمہاری پیدا ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ تم اس طریقے سے گمراہی سے بچ جاؤ گے لیکن معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں وہاں بھی وہ یہی اگر اپنے دل سے پوچھیں تو ابھی یہی کہیں گے کہ جناب ان باپ دادا کی پیروی کرنا جرم ہے قابل گرفت ہے جو ہدایت پر نہ ہو کیونکہ ہم ہدایت پر ہیں اس لیے ہماری اولاد کو ہمارے طریقے پر ہونا چاہیے وہ یہ بات کہیں گے تو جب وہ یہ بات کہیں گے کہ ان کا ہدایت پر ہونا تو یقینی اور قطعی نہیں ان کا ہدایت پر ہونا ضنی بھی نہیں ان کا ہدایت پر ہونا وہم ہے اور آئمہ کرام رحمت اللہ علیہ کا ہدایت پر ہونا اس لحاظ سے قطعی ہے کہ امت کا اجماع ہے اور انفرادی طور پہ ضروری ہے تو لہذا ان کا ہدایت پر ہونا یہ تو یقینی ہے تو اس لیے جن کا ہدایت پر ہونا یقینی ہے ان کی پیروی ہی میں نجات ہے ان کی پیروی ہی ہدایت ہے اور ان کی پیروی کو چھوڑنا یہ گمراہی کی بات ہے میں ایک بنیادی بات یہاں اور گزارش کر دوں اس پہ غور فرما لیں ایک صاحب یہ کہتا ہے کہ دیکھیے حضرت کی حدیث ہے رفیہ دین کرنے کی تقریر کے حوالے سے ایک بنیادی بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر کس کو کہتے ہیں تقریر کسی کی تحقیق پر اعتماد کرنے کو تقریر کہتے ہیں کسی کی تحقیق پر اعتماد کیا اس کا نام تقلید ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے وہ تحقیق کرنے کے قابل ہے یہ تحقیق کرنے کے قابل نہیں اگر وہ تحقیق کرنے کے قابل ہے تو اس کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے گا عربی زبان میں اور جو ہماری کتابیں ہیں فقہ کی یا حدیث کی اس پہ لفظ قول استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ قول استعمال ہوتا ہے تو ہم قول کے معنی بات کے کہتے ہیں کہ جی میری بات یہ جبکہ وہاں جہاں قول کا لفظ استعمال ہوگا وہاں معنی تحقیق کے ہوں گے کہ فلاں کا یہ قول ہے امام وہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تو ان کی تحقیق کا حاصل ان کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے ان کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے تو وہاں قول تحقیق کے حاصل کو کہتے ہیں تو میں یہ ایک مثال ارد کر رہا تھا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے بھائی کیا آپ رفا لین کریں تو آپ اسے پوچھیں کہ بھائی کیوں وہ کہے گا دیکھیے حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام رقو اور قوم میں میرا فیلان فرماتے تھے تو لہٰذا آپ اس پر عمل کریں تو یہ صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنی کرنا چاہیے تو یہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ اس کی تحقیق ہے اس کا قول ہے اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلاط والسلام اسلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو ظاہر ہے کس نے کہا ہوگا نہ دکھائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھائی تو شروع نماز کے سوا رفا جان نہ فرمایا اب ایک حدیث ہے رف جان کرنے کی ایک حدیث ہے رفتان نہ کرنے کی دو حدیث ہو گئی اب ان میں سے کس حدیث پہ عمل کیا جائے کس کو ترجیح دی جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے اسی ہجری میں پیدا ہوئے تابعین میں سے ہیں اکاب تابعین کے شاگرد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے تو ماہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنا افضل ہے اور آج کا ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ حدیث رفع جان کر لیتی ہے تو اس کے نزدیک رفع جان کرنا افضل ہے اب یہاں والا کہہ رہا ہے آج کے دور والا کہہ رہا ہے کہ جان کرنا افضل ہے اور قرون اولا جس کے بارے میں بھی احسان فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ کرام دن ہوں ان کے بعد تعبین ان کے بعد تبا تعبین تین ادوار کو نبی علیہ صاحب اسلام نے اس امت کے سب سے بہتر طبقات اور سب سے بہتر ادوار فرمایا ہے اس دور کے لوگ قرون اولا کے لوگ کہہ رہے ہیں ان قرون اولا میں کہ فقہ کا امام حدیث کا امام ایک امام ہی رحمۃ اللہ علیہ جو اکیلے نہیں ہیں یہ تو خیر مسئلے کی بات ہے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی میں ایک مثال کر رہا ہوں کیونکہ ہماری نسبت امام جو رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اس لیے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وگرنہ تو یہ بات آپ آگے پڑھیں گے کہ کثیر تعداد ہے کہ جنہوں نے رفع نہ کرنے کو ترجیح دی ہے صاحب رضی اللہ عنہم میں بھی تابعین میں بھی تبا تابعین میں بھی اور اس کے بعد علماء امت میں محدثین اور فوقہ میں بھی میں اس وقت صرف ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری نسبت امام رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اس لیے ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ امام وہ ہنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث حدیث دونوں طرف ہے رفع دین کرنے کی حدیث بھی ہے رفع دین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے اور پھر رقو کے رفع دین کی حدیث بھی ہے سعیدے کے رفع دین کی حدیث بھی ہے اب شروع نماز کی سوال رفع دین نہ کرنے کی حدیث بھی شروع نماز کے علاوہ رقو میں رفع دین کرنے کی حدیث بھی اور تیسری حدیث سعیدے میں رفع دین کرنے کی حدیث بھی اور ایک چوتھی حدیث بھی ہے کہ ہر اونچ نیچ پر رفع دین کیا ہے نبی علیہ والسلام نے چار صورتیں ہو گئیں اب امام و رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے بھائی کہ ان چار صورتوں میں رفع دین نہ کرنے کی صورت افضل صورت ہے یہ ان کا قول ہو گیا ان کی تحقیق ہو گئی آج کے ایک صاحب نے مجھ سے کہ ان چار صورتوں میں رفع دین نہ کرنے کی صورت افضل صورت ہے یہ ان کا قول ہو گیا ان کی تحقیق ہو گئی آج کے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی کہ شروع نماز میں تو رفع دین کریں گے اس کے بعد رکو میں رفع دین کریں اور سجدے میں رفع دین نہ کریں یہ صورت صحیح صورت ہے یہ افضل صورت ہے دو باتیں سامنے آ گئیں تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے کسی کی تحقیق پر عمل کرنا ہے تو موجودہ دور کا جو آدمی مجھے بتا رہا ہے میں اس کی بات مانوں یا قرون اولا کی ماں بھلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانوں اگر میں شروع نماز کے سوال اور نہیں کرتا تو میں نے ماحول رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی اور اگر میں رفائی کرتا ہوں تو میں نے آج کے آدمی کی بات مانی یہ کہنا کہ جانی جی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں میں نے حدیث مانی یہ بات تب ہو سکتی تھی کہ مانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہوتی اور ان کی بات حدیث سے نہ ہوتی کہ رفیدین نہ کرنے کی حدیث نہ ہوتی اور صرف عمو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہوتا اور دوسری طرف کرنے کی حدیث ہوتی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ حدیث کے مقابلے میں و اللہ علیہ کا کال میں نے مانا ہے جبکہ دونوں طرف حدیث موجود ہے جب دونوں طرف حدیث موجود ہے تو اب کس پہ عمل کیا جائے اس کے بارے میں دو کال ہیں ایک کال موجودہ زمانے کے آدمی کا کال ہے ایک کال قرون اولا کے امام کا کال ہے تو اگر میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں تو میں نے عمل حدیث پر کیا ہے امام رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اور اگر میں اس آدمی کی بات مانتا ہوں تو اس آدمی کی بات جو میں نے مانی ہے اماعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقابلے میں حدیث نہیں مانی حدیث تب مانتا جو وہاں حدیث نہ ہوتی میں نے امام حلیف رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اس آدمی کی بات مانی تو میں رہا تو مقلد تقریر کی میں نے دوسرے کی تحقیق پر اعتماد کیا تو وہاں میں امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد تھا جن کا لائق کے تقریر ہونا امت کے اندر اس پہ اتفاق ہے اور میں نے اس کے ان کے مقابلے میں آج کے آدمی کی تقریر کی کہ جس کی تقریر کے تو خود اپنے مسلک والے بھی قائل نہیں کہ اپنے مسلک والے جس کو ماننے کو تیار نہیں میں نے اس کی تقریر کی تو میں نے بہتر صورت کو اختیار کیا یا یا غیر بہتر صورت کو چھوڑ دیا تو جہاں یقیناً کہ میں نے بہتر ہر عقل بد آدمی اگر ضد نہ ہو تو یہی کہے گا کہ نہ بہتر صورت کو چھوڑا ہے اس لیے کہ جو قرون اولا کے محقق ہوں گے جو قرون اولا کے امام ہیں مشتحد ہیں تو ان کو ترجیح حاصل ہے کجا یہ کہ مشتحد کے مقابلے میں میں نے غیر مشتحد کی بات مانی اور اگر آج کا مشتحد ہو اور قرون اولا کا مشتحد ہو تو اس مشتحد کو ترجیح حاصل ہوگی آج کے مشتحد کے مقابلے میں جب وہاں کے مشتحد کو آج کے مشتحد کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہے تو پھر وہاں کے مشتحد کے مقابلے میں آج کے غیر مشتحد کی بات کو ماننا یہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے یہ تو سراسر گمراہی کی بات ہوگی تو لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ان آبا و اجداد کی بات مانی جائے گی جو آبا و اجداد ہدایت پر ہوں گے اور جو آبا و اجداد دین کی سمجھ رکھتے ہوں گے اور قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات فرما دی کہ جو دین کا علم رکھتے ہوں گے تین باتیں سامنے آ گئیں دیکھیے اگر آبا و اجداد کی بات کو نہیں مانیں گے یکسر انکار کریں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید سیکھا ہے کس سے اپنے قاری صاحب سے استاد صاحب سے تو لہذا استاد صاحب نے کہا کہ اس کو ایسے پڑھو آپ نے ایسے پڑھا استاد صاحب نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے آپ نے مان لیا اللہ کی کتاب ہے اگر آبا و اجداد کی بات ماننے سے آپ انکار فرما دیں کہ آبا و اجداد کی بات نہیں ماننی تو پھر قرآن کو قرآن آپ کس بنیاد پر مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن مجھ پہ تو نازل نہیں کیا مجھے تو اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے تو میں قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہا ہوں کس کی بنیاد پر آبا و اجداد پر اعتماد کی بنیاد اسی طرح ہر نسل نے پہلی نسل سے قرآن سنا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب کہا ہے تو اگر آبا و اجداد کی بات نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کو قرآن بھی نہیں مانیں گے اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ عقائد کا ذکر ہے جبکہ ہم عقائد میں نہیں عقائد تو بالکل واضح ہیں تو ہم احکام اور مسائل میں پیروی کرتے ہیں فقہ احکام شریعت کو کہتے ہیں اور یہاں بات عقائد کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قرآن اور وہی کے مقابلے میں ماننا ہے جبکہ ہم قرآن اور وہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ قرآن اور وہی کو سمجھنے کے لیے مانتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ان آبا و اعزاد کی بات ماننے پر گرفت کی گئی ہے جو دین کی سمجھ اور دین کا علم اور دین کی ہدایت نہ رکھتے ہوں جبکہ ہم ان لوگوں کی مانتے ہیں جو دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں دین کی ہدایت پر بھی ہیں اور دین کا علم بھی رکھتے ہیں تو اس لیے یہاں تقلید کی تائید ہو رہی ہے نہ کہ تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہاں اشارتاً اللہ تبارک و تعالی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید کرو کن کی تحقیق پر اعتماد کرو کن کے ان آبا و اجداد کی جو دین کا علم دین کی سمجھ اور دین کی ہدایت رکھتے ہوں الحمد للہ یہ بات حاصل ہے تو اس لیے اعتراض کرنے والوں کا اعتراض صحیح نہیں ہے اور جہاں آدھی آیت ہوگی آدھی حدیث عمل ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت حاصل نہیں ہوگی تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو سمجھا جائے تو پھر اس سے نتیجہ نکالا جائے تو پوری آج سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا سفر نمبر تیئیس پر یہ حدیث مبارکہ ہیں پہلی حدیث عالم عباس رضی اللہ عنہ تو جہاں ابن عباس ہو حدیث میں وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ مراد ہوں گے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے تھے تو حضرت عبداللہ بھی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں لیکن جہاں حدیث میں ابن عباس ہوگا وہاں اس سے مراد یہی بیٹے عبداللہ ہوں گے رضی اللہ عنہ تو ان سے روایت ہے قالا انہوں نے فرمایا لانت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے کن پر تین پر لانت کا ذکر ہے زائرات القبور زا آخر میں علی فتح ہیں تو جہاں علی فتح ہوں وہاں جمع مؤنس اس کے معنی جمع مؤنس کے ہوتے ہیں جمع مؤنس زا زیارت کرنے والا زا زیارت کرنے والا و نون اور یہ نون ہو تو اس کے معنی جمع کے ہو جائیں گے زائرون زیارت کرنے والے مرد زائرین زیارت کرنے والے مرد اور زائراتن زیارت کرنے والی عورت اور زائراتن یا زائراتن زیارت کرنے والی عورتیں تو یہ زائرات ہے تو مراد ہے زیارت کرنے والی عورتیں زائرات القبوری قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے لانت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر یعنی ان عورتوں پر لانت ہے جو قبرستان جائیں کہ اور عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے امت کے اجماع کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت کے جن ذرائع کی طرف اشارہ فرمایا وہ ذرائع ان ذرائع ان ذریعوں میں اجماع بھی شامل ہے تو اجماع امت کے مطابق عورت نبی علیہ سات کے روز اقدس پہ حاضری دے سکتی ہے اور باقی قبروں پہ جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے ممنوع ہے روایت اس عورت پہ لانت ہے ان عورتوں پہ لانت جو قبرستان جائیں اب قبرستان جانا کئی مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے قبرستان میں جانا ایک تو اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں مختلف رسوم و رواج ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے قبرستان جانے جناب یہ چھننا ہے یہ اٹا گٹا ہے اس کے لیے فلاں مزار پہ جانے یہ چھننا ہے اس کے لیے فلاں مزار پہ جانے پھر یہ کہ دیکھیے اس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو بچہ صحیح سالم پیدا ہو اور معلوم نہیں اور کیا توقعات ہوں اس کے سر پہ گھڑا رکھیں گے کہ وہ پیدل چلے گی قبرستان تک جائے گی اور کتنی رسوم و رواج ہیں جن کو اختیار کیا جاتا ہے تو رسوم و رواج کے لیے قبرستان جانا تو ان میں بعض رسوم و رواج وہ ہیں جو شرک ہیں سو رواج وہ ہیں جو بدعات ہیں تو شرک اور بدعات کی لانت اپنی جگہ پر اور جانا بذات خود وہ کام ہے جس پر لانت برس رہی ہے تو یہ لانت اپنی جگہ پر تو ہمارا کہ عورت کے لیے تو قبرستان جانا ہی منع ہے باقی جتنے کام کرے گی وہ تو مزید لانت کے کام ہوں گے لیکن یہ ہے کہ بذات خود قبرستان جانا عورت کے لیے منع تو اس سے اجتناب ضروری اس سلسلے میں ایک احتیاط کی جو خاص طور پر ضرورت ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم جنازہ قبرستان میں لے گئے ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی اتنے میں کوئی صاحب دوڑتے ہوئے آئے ان کا ٹھہریے ذرا ابھی نیچے نہ اتاریں تو کچھ خواتین آئی ہیں وہ اس کا منہ دیکھنا چاہتی ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منہ دیکھنا ہے یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس میں ثواب ہے یہ غلط مشہور ہے کہ منہ دیکھنا کوئی ثواب نہیں منہ دیکھنا ایک ضرورت ہے کہ اب دنیا سے جا رہا ہے تو آخری بات دیکھنے ایک محبت کی وجہ سے ہے کہ اب ظاہر ہے کہ صبح قیامت کو ملاقات ہوگی تو لہذا اس کو دیکھ لیا جائے بس باقی رہی یہ بات کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا عجب ہے یہ حقیقت نہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے پورا محلہ کا محلہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو تو یہاں ہمارے ہاں رواج ہے کہ پورے محلے کی عورتیں مرد کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے پورے محلے کی عورتیں چل پڑیں اب اس کو دیکھ رہی ہیں حالانکہ ان کے لیے غیر محرم ہے اور غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے تو یہ گناہ کے مرتکب ہوئے اگر کسی کو روکا جائے تو انتشار فساد تو یہ اس وجہ سے کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مرنے والے کو دیکھنا ثواب ہے تو مرنے والے کو دیکھنا یا زندہ کو دیکھنا غیر محرم کو دیکھنا تو گناہ ہے چاہے مر گیا ہو چاہے زندہ غیر محرم غیر محرم ہی ہے تو اس کو دیکھنے سے اجتناب ضروری اب یہ عورتیں وہاں پہنچ گئیں یہ رقشے میں آئی ہیں گاڑی میں آئی ہیں ذرا رک جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورتیں دیکھنے کے لیے آئی ہیں ان کا قبرستان میں داخلہ جائز نہیں کہ مرنے والے کو دیکھنے کے لیے قبرستان جانا اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں دیکھا جا سکتا ہے مرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے جب تک تدفین نہ ہو جائے اس وقت اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ بات کر رہا تھا کہ قبرستان میں عورتوں کا آنا یہ جائز نہیں اس مقصد کے لیے کہ مرنے والے کو دیکھیں یہ کوئی شریف مسئلہ نہیں شریع عذر نہیں اس کی گنجائش نہیں دوسری بات یہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں یہ آپ کا کیا لگتا ہے جی میری خالہ کا لڑکا ہے یا میرے چچا کا لڑکا ہے یا میری ہمشیرہ کا شوہر ہے بھائی یہ آپ کے لیے غیر محرم تو غیر محرم ہے تو ایک قبرستان میں آنے کا گنا اور ایک غیر محرم کو دیکھنے کا گنا اب یہ دو گنا جمع ہو گئے تو اس سے اجتناب ضروری ہے کہ اگر نہیں دیکھا کسی کو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے دعا مقصد کرتے ہیں اللہ تبار بخشش کر دے اب کام تو یہی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے کہ دعا مقصد ہی اس کے لیے کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو کھڑا تو نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ اس کے لیے دعا مقصد کریں اور دیکھنا ضروری نہیں ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ بات آخری آخری سبق میں آئے گی انشاءاللہ کہ ہمارے یہاں اس کو بھی سواد سمجھاتا جاتا ہے کہ سارے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ایک ایک لوٹا سارے ڈالیں حالانکہ حکم یہ ہے کہ نہلانے کے وقت میں کم سے کم افراد ہوں لیکن یہاں وہ ایک ایک لوٹا سارے اس کو ڈال رہے ہیں بس یہ مسائل ایسے ہیں جو ہم نے اس کو ان مسائل کو خود اختیار کر رکھا ہے اور معاشرے میں وہ رسوم و رواج کے طور پہ چل رہے ہیں اور ہم نے ان کو عجیب و سباب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے نا واقفیت کی وجہ سے تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کے بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے تو پہلی بات یہاں یہ بیان فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اب نبی علیہ السلام السلام نے لانت فرمائی ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے لانت کی خبر دی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لانت ہوتی ہے یہ ایک خبر ہے نبی السلام کی طرف سے کہ ان پر لانت ہے اگر خبر ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کی خبر تو یقینی خبر ہے اس میں تو شک کی گنجائش نہیں دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے لانت کی دعا فرمائی ہے اگر لانت کی بدعا فرمائی ہے تو بھی ڈرنا چاہیے نبی سات اسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ اس کو رد تو نہیں فرمائیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان سے کلمات بھی وہی ادا کراتے ہیں جن کو اللہ نے قبول فرمانا تو لہذا دونوں صورتوں میں سخت و عید ہے اس سے اجتناب ضروری ہے تو فرمایا قبروں کی اجازت کرنے والی عورتوں پر اب عورتیں تو قبرستان جا نہیں سکتی قبرستان جائیں گی تو لانت اب مردوں کو اجازت ہے مرد قبرستان جائیں گے اب مرد قبرستان میں اگر گئے اور انہوں نے ان دو کاموں میں کوئی کام کیا تو ان پر بھی لانت تو اس لیے دوسری دوسر دوسرا گروہ جس پر لانت سمجھ گئی والمتخذین اور بنانے والے تو اب یہاں والمتخذات نہیں کہا پہلے ظاہرات ہے عورتوں کا ذکر ہے والمتخذین یہ مردوں کا ذکر ہے اس لیے کہ عورتیں تو پہلے مرحلے میں خط کیا وہ تو قبرستان میں داخل ہو ہی نہیں سکتی داخل ہوں گی تو لانت اب مرد جو ہے وہ قبرستان میں داخل ہو گئے تو المتاخرین اور بنانے والے علی ہا ان پر ہا کا اشارہ قبول کی طرف ہے قبروں کی طرف آلہ کے معنی پر اور ہا سے براد قبریں ہیں اور بنانے والے علی ہا ان پر المساجدہ سجدہ گاہیں یا اس کے معنی یوں بھی کر سکتے ہیں اور کرنے والے ان پر سجدے کہ قبروں پر جو سجدہ کرنے والے ہیں قبروں پر جو سجدہ گاہیں بنانے والے ہیں ان مردوں پر بھی لانت یہ معلوم ہوا کہ جو وہاں جا کے سجدہ کرے گا اس پر بھی لانت وہ سورج اور چراغ گاہیں بنانے والے سورج جمع ہے اس کے واحد اس کا واحد ہے سراج سراج چراغ کو کہتے یعنی قبروں پہ جا کے چراغ بنانے والے یعنی قبروں پہ جا کے چراغ جلانے والے کہ وہاں دیے جلانے جی میری تو منت ہے کہ میں نے تو دیا جلانا ہے تاکہ میرے گھر کا دیا روشن رہے اب گھر کا دیا روشن رہے یا نہ رہے دل میں ایمان کا دیا بج جائے گا اس لیے کہ جب لانت پڑے گی تو ہدایت کہاں رہے نصیب رہے گی تو یہاں تین پہ لانت فرما دی قبروں پر جانے والی عورتوں پر لانت قبرستان جانے والی عورتوں پر لانت قبرستان جا کے وہاں قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لانت اور قبروں پر دیے جلانے والوں پر لانت تو ظاہر ہے یہ بات میں نے گزارش کی ہے اگر نبی علیہ السلام کی خبر ہے تو بھی بچنا چاہیے اور اگر حضرت کی بد دعا ہے تو بھی بچنا چاہیے حدیث نمبر دو چ انباد نبی رضی رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلاط والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے علی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہی بلکہ نبی علیہ السلاط والسلام کی طرف سے فرما رہی ہیں قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا جو آیا اور کسی نجومی کے پاس پس آلہ ہو پس اس نے پوچھا اس سے آن شعین کسی چیز کے بارے میں فسد داپا ہو پس تصدیق کی اس کی اب یہاں تصدیق سے مراد کیا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے ایک آدمی گیا نجومی کے پاس اس کے کاج میرا ہاتھ دیکھیں اب نجومی صاحب نے ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا دیا جی آپ آج کل پریشان ہیں ٹھیک ہے اور واقعی آپ پریشان ہیں آج کل تو پریشان تو آج کل سارے ہی ہیں کہ جہاں اللہ اس کے نبی علیہ السلاط والسلام کو چھوڑیں گے تو پریشانی تو ہو ہی جائے گی جب دین کو چھوڑا ہے دین لٹ رہا ہے اور بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو کہاں اطمینان اور سکون نصیب ہوگا تو نجومی نے آپ کہا دیکھا انہوں نے دیکھتے ہی کہا جناب آپ تو پریشان ہیں اب آپ نے تصدیق فرما دی کہ ہاں میں پریشان ہوں تو آپ نے جھوٹ کی تصدیق کی سچ کی تصدیق کی واقعی آپ پریشان ہیں تو آپ نے تصدیق فرما دی پریشان ہوں اس تصدیق کرنے پر اس کی بات کی حالانکہ اس کی بات خلاف حقیقت نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے بتانے پر اس کو آپ نے ہاتھ دکھایا تو آپ یہی سمجھا جناب اس نے صحیح اندازہ کر لیا ہے تو یہ جاننے والا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں آپ پریشان ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے اس کی تصدیق کی اس تصدیق کا نتیجہ کیا ہے کہ جھوٹ کی تصدیق نہیں کی آپ نے سچ کی تصدیق کی ہے آگے آنے والی بات کی تصدیق نہیں کی ماضی کی تصدیق کی ہے اس کے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ نبی صاحب السلام آگے فرما رہے ہیں لم تقبل نہ قبول کی گئی لہو اس کی سر تو یومن چالیس دن کی نماز کہ اس آدمی کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی کہ سچ کی تصدیق کرنے پر بھی ماضی کی تصدیق کرنے پر بھی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور آئندہ کی جو اس نے خبر دی اس کے ماننے والے کا حال کیا ہو جائے گا تو اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے حدیث نمبر تین چھو عن انس بن رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کانا علاقو ہی تو فرماتے تھے کانا وہ تھے کیا فرماتے تھے کیا کرتے تھے علاقو ہی تو جب لوگ تحت میں مطلق کر دیے جاتے یعنی قحط کی کیفیت ہو جاتی استسقا تو بارش مانگتے تھے بلا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے کہ حضرت عباس رضا کے وسیلے سے وہ بارش مانگتے تھے اب یہاں جو مسئلہ اس حدیث میں آ رہا ہے وہ مسئلہ وسیلے کا مسئلہ ہے دیکھیے یہ بات میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی ولی سے بزرگ سے مانگیں یہ وسیلہ نہیں ہے یہ شرک ہے بزرگ سے ولی سے یہ کہیں کہ آپ اللہ سے لے کر دیں یہ بھی وسیلہ نہیں ہے وسیلہ کیا ہے تین باتیں وسیلہ نمبر ایک کسی سے دعا کی درخواست کرنا جیسے کہنا ہے یہ جی آپ دعا فرمائیں یہ وسیلہ نمبر دو جی خود دعا کرنا اور اپنی دعا میں اس کا حوالہ دینا کہ جیسے اس پہ رحم کیا ہے اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما یہ وسیلہ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کی برکات کی وجہ سے مجھ پہ رحم فرما یہ تیسری صورت ہو گئی اب جو پہلی صورت ہے دعا کی یہ تو نبی علیہ السلاط والسلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے خود فرمایا ہر عمر اللہ سے فرمایا کہ عمرے پہ جا رہے تھے اجازت لینے کے لیے آئے نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو نیک دعاؤں میں یاد دو تو لہٰذا یہ وسیلہ تو مستحسن وسیلہ ہے جس کو نبی السلام اختیار فرمائے اس کے مستحسن ہونے میں کیا شک ہو سکتا دوسری صورت یہ کہ اے اللہ جیسے فلام پہ رحم فرمایا یہ تیرے نیک بندے ہیں تو نے اپنے نیک بندوں کے حال پہ رحم فرمایا ان پہ براکات نازل کی ہم پہ بھی براکات نازل فرما دے رحمت نازل فرما دے اس کی تعلیم خود نماز میں موجود ہے اللہ مسلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم اور آگے کما بارک تعالی ابراہیم اوالا علی ابراہیم کہ اللہ جیسے تو نے ان پہ رحمت نازل فرمائی ایسے تو ان پہ رحمت نازل تو اس کی تعلیم خود نماز کے اندر موجود اور وسیلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کے فلاں کی برکات سے فلاں نیک آدمی ہے اس کی برکات سے تو ہمیں یہ عطا فرما ہماری دعا قبول فرما یہ جو وسیلہ ہے اس کے لیے یہ حدیث ہمارے سامنے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط کی کیفیت پہلے ہو جاتی تھی تو بارش کی دعا فرماتے تھے عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے تو عباس رضی کے وسیلے سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ کے عباس رضی کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں اور ان کی برکات سے تم ہمیں بارش سے سرفراز فرما فقال پس وہ کہتے اللہم اے اللہ انا کنا نتوسلو یقینا یقیناً ہم وسیلہ کیا کرتے تھے الہی کا تیری طرف بے نبی جینا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتسکینہ تو پلا دیا کرتا تھا ہمیں وہ انا نتوسلو اور یقیناً ہم وسیلہ کر رہے ہیں الہی کا تیری طرف بے امی نبی جینا اپنے نبی علیہ صاحب اسلام کے چچا کا پھنس کی نا پستو پلاح میں فیوس کو نا پسو پلا دیے جاتے تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ان کو درمیان میں کھڑا کرتے اپنے درمیان میں بٹھاتے درمیان میں لیتے پھر دعا کرتے کہ اللہ کہ ہم اپنے نبی علیہ صاحب اسلام کے یہ چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بارش عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دیتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ بارش عطا نہ بھی فرمائے اپنی حکمت کی وجہ سے بات تو یہ ہے کہ وسیلہ شرک ہے یا شرک نہیں وسیلہ جائز ہے یا جائز نہیں یہ دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ شرک ہے یا شرک نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شرک نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ذہن صرف ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شرک نہیں ہو سکتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شرک نہیں کر سکتے جب شرک نہیں کر سکتے تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام جائز نہ ہو اس کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کا عمل نجائز بھی نہیں ہو سکتا دو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں ایک بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر آتا ہے آواز تو حضرت عمر رضی اللہ ہو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلاط اسلام کے دو ارشاد اپنے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کبھی غلط شامی اللہ ہو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلاط اسلام کے دو ارشاد آپ اپنے سامنے رکھیں گے ان شاء غلط شامی نہیں ہوگی ایک بات یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر رضی اللہ ہو آتے ہیں اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یعنی جس راستے پہ آئیں گے جس عمل کو اختیار کریں گے شیطان اس عمل کو چھوڑے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اگر نہ جائز ہے تو پھر اس کی معنی ہے کہ شیطان کا عمل جائز ہو گیا تو شیطان کا عمل تو جائز نہیں ہو سکتا تو یقینی بات ہے جب شیطان کا عمل گمراہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہدایت ہوگا جائز ہی نہیں بلکہ ہدایت ہوگا دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق رکھ دیا ہے نہ خلاف حق بات کہتا ہے مفہوم اس کا یہ کہ نہ خلاف حق بات کہتا ہے نہ خلاف حق بات سوچتا ہے کہ اس کے دل میں بھی خلاف حق بات نہیں آتی جب عمر رضی اللہ عنہ کا سوچنا خلاف حق نہیں اور ان کا کہنا خلاف حق نہیں تو یہاں جب دعا فرما رہے ہیں تو ان کی دعا خلاف حق کیسے ہو سکتی تو یہ زبان کے کلمات ہیں جن کو ادا فرما رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زبان سے خلاف حق کلمات ادا نہیں ہوتے پھر یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ بشری تقاضے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ معصوم نبی علیہ السلام کی ذات ہے لیکن اس جگہ پہ غلطی کا امکان بھی نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت موجود ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سمجھنے میں اگر غلطی کا امکان موجود ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کی موجودگی کی وجہ سے اس غلطی کا غلطی کا امکان بھی باقی نہیں رہتا کیوں اس لیے کہ یہ صحابہ کرام ان کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو نجائز بات جو بظاہر ہو اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں سر دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ہو جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں ایک آدمی ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا ایک آدمی مجلس میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے حضرت ہمارے نے فرمایا کہ کیوں اس نے کہا کہ مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا چادریں آئی تھیں ایک ایک چادر سب کو ملی ہے اس چادر سے کرتا نہیں بن سکتا اور آپ نے اس وقت جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ اسی چادر کے کپڑے سے ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دو چادریں لی ہیں کہ آپ کو یہاں کس نے دیا کہ آپ دو چادریں لے لیں تو لہٰذا جو دو چادریں لے لے وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کی بات سنیں امیر المومنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ غصہ نہیں فرمایا حضرت نے بھری مجلس کے اندر اپنے بیٹے کو آواز دی تو بیٹا کھڑا ہوا فرمایا کہ اس کی وضاحت انہوں نے کہا کہ ایک چادر ابا جی کے حصے میں آئی تھی ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی نہ میرا بن بنتا تھا نہ ابا جی کا کرتا بن رہا تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو ہدیاتن پیش کر دی ہے تو آپ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ بیان فرمائیں ہم آپ کی بات سنیں گے کہ جو ظاہری کیفیت کو دیکھ کر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ان صاحب کرام رضی اللہ کے بارے میں کیسے یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی نے پوری جماعت کی جماعت نجائز کام کو قبول کر لے کہ اگر یہ وسیلہ اور یہ دعا کرنا اگر یہ نجائز عمل ہوتا اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا کہ بشیر تقاضے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس غلطی کو یہ ساری جماعت کیسے قبول کر سکتی تھی وہاں تو ایک آدمی قبول کرنے کو تیار نہیں تو یہاں یہ پوری جماعت جو ہے اس کو کیسے قبول کر سکتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ شرک بھی نہیں اور وسیلہ نجائز بھی نہیں بلکہ وسیلہ مستحسن عمل ہے کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور صاحب کرام رضی اللہ نے اختیار فرمایا پھر یہ کہ نبی علیہ والسلام کا یہ اشاد گرامی بھی ہے کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ کا طریقہ لازم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں جب خلیفہ راشد ہیں تو ان کا عمل قابل عمل ہوگا واجب الاتباع ہوگا ایسے جیسے نبی علیہ والسلام کا عمل واجب الاتباع ہے تو لہذا اس کو مستحسن ہی نہیں بلکہ اس کی اتباع کی جائے گی وسیلے کو اختیار کیا جائے گا یہ بات وسیلے کے بارے میں ایک بات اور ذہن نشین فرما لی جائے کہ دیکھیے کہ وسیلہ میں شر کی کون سی بات ہے شر کس کو کہتے ہیں یہ بات میں پہلے آس کر چکا ہوں کہ خالق کی صفت میں مخلوق کو شامل کرنا یہ شرک اور مخلوق کی خاص باتوں میں خالق مخلوق کی خاص باتوں کی نسبت خالق کی طرف کرنا یہ شرک ہے یہ دو باتیں شرکی ہیں یا جس کو آسان یوں کر سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو خالق کے لیے خاص ہیں ان کو مخلوق میں ماننا جو کام خالق کے لیے خاص ہیں ان کو مخلوق کے لیے کرنا ٹھیک ہے اور جو مخلوق کی خاص باتیں ہیں مخلوق کی مجبوریاں ہیں ان کی نسبت خالق کی طرف کرنا تو یہ تین صورتیں ہو جائیں گی ان تین صورتوں میں کوئی صورت ہو تو شرک ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلے میں کون سی صورت پائی جاتی کیا وسیلے میں خالق کی مخلوق بات مخلوق خالق کی مخصوص بات مخلوق میں مانی گئی ہے وسیلہ کیا ہے وسیلہ یہ ہے <coughs> کہ آپ نے کسی سے درخواست کی اجازت میں لیے دعا کریں تو دعا کرنا خالق کا کام ہے کہ دعا کرنا خالق کا کام نہیں خالق کا کام دعا قبول کرنا ہے دعا کرنا مخلوق کا کام ہے تو جب آپ نے کسی سے درخواست کی اجازت آپ میرے لیے دعا کریں تو اس کو شرک کہہ سکتے ہیں شرک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ دعا یہ مخلوق کا کام ہے خالق کا کام نہیں اگر خالق کے کام میں مخلوق کا شریک کریں گے تو یہ شرک بنے گا تو دعا کرنا مخلوق کا کام ہے خالق کا کام نہیں اس لیے ہم نے خالق کے کام میں مخلوق کا شریک نہیں کیا اس لیے یہ شرک نہیں وسیلہ کی دوسری صورت کہ ہم نے اپنی دعا میں یہ درخواست کی کہ آئے اللہ کہ جیسے تو نے اس پہ رحمت نازل کی ہم پہ بھی رحمت نازل فرما تو رحمت نازل کیا جانا کہ اس پہ رحمت نازل ہو یہ خالق کی صفت ہے کہ خالق پر رحمت نازل ہوتی ہے خالق رحمت نازل کرتا ہے خالق پر رحمت نازل نہیں ہوتی تو رحمت نازل ہوتی ہے مخلوق پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے اس پہ رحمت نازل کی ایسے مجھ پہ احمد نازل فرما تو میں نے حوالہ دیا اس کا کس بات پہ کہ اس پہ رحمت نازل ہوئی تو رحمت نازل مخلوق پر ہوتی ہے رحمت نازل خالق کرتا ہے تو خالق اور مخلوق میں میں نے آپس میں اشتراک تو نہیں کیا خالق والا کام خالق کے ساتھ کہ اللہ تو رحمت نازل فرما اور اس کا حوالہ دیا کہ اس پر رحمت نازل ہوئی جس پر رحمت نازل ہوتی ہے وہ مخلوق ہے تو یہ مخلوق کی صفت ہے تو مخلوق کی صفت میں نے مخلوق کے لیے بیان کی اور خالق کی صفت میں نے خالق کے لیے بیان کی تو اس میں شرک کیسے ہوگی اور تیسری صورت یہ کہ اللہ کے فلاں کی براکات سے فلاں کی وجہ سے تو ہمارے حال پہ رحم فرما اب جس آدمی کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ فلاں کی وجہ سے تو ہمارے حال پہ رحم فرما کس کا حوالہ دے رہا ہوں میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو مجاہدین کا قاتل ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو ملک کا سربراہ ہے یا اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو ظالم اور جابر ہے یا اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو دنیا پرست ہے کس کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا یہ نیکی ہے اور اللہ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یا نیک عمل پیش کروں گا یا نیک بندہ پیش کر رہا ہوں جب نیک بندہ پیش کر رہا ہوں تو یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے تو جب اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے جب اللہ کو خوش کریں گے اللہ کی ہم جو سنا کریں گے اور اللہ کی ہم جو سنا کریں یا اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کریں یا وہ آدمی پیش کریں جس پہ اللہ راضی ہو تو اس پہ کون راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو اس میں شرک کی کون سی بات ہے نجائز کون سی باتیں تو اس کے اندر جائز ہی جائز ہے نجائز نہیں پھر یہ بات قابل غور ہے کہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جی نیک عمل کا آپ حوالہ دیں نیک آدمی کا حوالہ نہ دیں کہ نیک عمل کا حوالہ دینا نیک عمل کا وسیلہ کرنا یہ جائز ہے نیک آدمی کا حوالہ دینا نہ جائز ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نیک عمل کیا اس کا تو آپ حوالہ دیں کہ اللہ خوش ہوگا اور نیک آدمی کس کو کہتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرنے والا وہ نیک ہوگا نہیں جو نیکیوں میں ڈھلا ہوا ہوگا وہ نیک ہوگا تو لہذا اگر ایک نیک عمل کا حوالہ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو نیکیوں کا مجموعہ اگر پیش کیا جائے گا تو کیا اللہ ناراض ہو جائے گا بلکہ اللہ تو زیادہ خوش ہوگا پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو آدمی زندہ ہے دنیا میں موجود ہے اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں اس کا وسیلہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا آپ وسیلہ نہیں دے سکتے اب جو دنیا سے چلا گیا جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس وقت میرے گمان کے اعتبار سے نیک ہے کہ کسی کے بارے میں یقینی دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا گمان کیا جا سکتا ہے اس وجہ ایک آدمی نیک ہے زندہ ہے اس کے بارے میں ہم امید رکھ سکتے ہیں گمان کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہو لیکن دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا دعویٰ یقینی نیکی پر ہوگا لیکن جو آدمی دنیا سے چلا جائے ایمان کی حالت میں اس کا نیک ہونا تو یقینی ہو گیا تو اگر گمان والے نیک کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یقین والے نیک کا حوالہ تو زیادہ دیا جا سکتا ہے تو اس کا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور نیکیوں کی وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں جو نیکی کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے اب اس کا گمراہ ہونے کا امکان تو باقی نہیں رہا اس کے گناہ کرنے کا امکان تو باقی نہیں رہا جب گناہ کرنے کا امکان باقی نہیں رہا تو اس کے معنی ہے کہ وہ یقینی نیک ہے اور یقینی نیک کا جب گمانی زنی نیک کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یقینی نیک کا حوالہ دینا تو زیادہ بہتر ہوگا اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ کے ہم وسیع پیش کرتے ہیں تیرے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا اب یہاں بعض لوگوں نے ایک اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں دیا کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دیا جو اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے تو اس کے معنی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا جو دنیا میں موجود ہے اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ یہاں غور فرمائیں کہ الفاظ پہ غور فرمائیں عمر رضی اللہ ہو کے فرمایا کہ انرا توسل یہی کا کہ اللہ کہ ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں تیری طرف بیامی نبی جینا اپنے نبی علیہ السلاط اسلام کے چچا کا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ کس نسبت سے دیا جا رہا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی نسبت سے تو اصل وسیلہ کس کا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ہے یہاں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے اللہ تعالی نے ان کی زبان سے الفاظ ادا کرا دیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی نے نبوت کا کام لیا ہے نبی نہیں بنے لیکن اللہ تعالی نے ان سے نبوت کا کام لیا ہے کہ نبوت کا کام کیا لیا کہ بہت سی باتیں جن کی وضاحت نہیں ہو سکی نبی علیہ السلاط والسلام کی حجات مبارکہ میں وضاحت نہیں ہو سکی ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالی نے ان کاموں کی وضاحت عمر رضی اللہ عنہ سے کرا کی تو یہ ایک اشکار ہو سکتا تھا کہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام کا وسیلہ ہو سکتا ہے یا غیر نبی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیر نبی کا وسیلہ پیش کر کے امت کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی ہوگا غیر نبی کا وسیلہ بھی نیک آدمی کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جناب یہاں نبی علیہ السلاد والسلام کا وسیلہ تو نہیں ہے یہ پھر بھی نبی السلام کے چچا کا ذکر ہے تو بات تو واضح ہو رہی ہے لیکن میں اس سے اور بات واضح کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد تشریح ہے اس حدیث کی اور تشریح حدیث کی حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد حضرت یہ روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو خود دعا کی کہ خود دعا کی کہ اللہ کہ ہم تیرے حضور وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے نبی علیہ صاحب اسلام کے چچا کا اور یہاں اختصار ہے کہ بارش جب بھی کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی لیکن دوسری روایات کے لیے یہ بات موجود ہے کہ حضرت نے خود دعا فرمانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت اب آپ دعا فرمائیں تو عزیز میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہو پر چڑھے ممبر پر چڑھے اور ممبر پر بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور جو ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور یوں دعا کی کہ اللہ کہ ہم اپنے گناگار ہاتھوں کو تیرے آگے پھیلائے بیٹھے کہ ہمارے ہاتھ <clears throat> گناہوں سے آرودہ ہے کہ اللہ ہم ان گناگار ہاتھوں کو تیرے آگے پھیلائے بیٹھے ہیں اور اللہ ان لوگوں نے مجھے جو آگے کیا ہے کہ میں گناگار ہوں مجھے جو آگے کیا ہے وہ تیرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے تو اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت رکھ لے ان کا بھرم رکھ لے اور میری دعا کو قبول فرما تو کس کا وسیلہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو معلوم ہوا کہ وسیلہ نجائز نہیں مستحسن ہے تو نبی علیہ السلام کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور دوسرے نیک بندوں کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فارم سے عمل کی توفیق قطع فرما دیں الحمد للہ مالک یوم الدین وسلم وسلم محمد اللهم اغفر وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ونسانا اللهم من أحييته منا فهي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم وقنا وقهم من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم أدخلنا وأدخلهم في جنات الفردوس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم اللهم احفظ دينهم وإيمانهم وأموالهم وأعمالهم وإيالهم اللهم لا تسلط عليهم أعداءهم اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين وحفظ اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين